تو کیا جس نے اپن بناد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا آ وہ جس نے اپن نوچن ایک گرا ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑے کے کناری تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا اور اللہ ذلمح کو راناؤ دیتا